انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کو جماع کی اتنی اتنی طاقت دی جائے گی عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا آپ نے فرمایا اسے سو آدمی کی طاقت دی جائے گی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھتیس یہ حدیث حسن صحیح ہے